پیدا ہوا انسان کے کانوں نے غلط سنا تو ایمان کے اندر کمزوری پیدا ہوئی انسان کے ہاتھوں نے غلط پکڑا تو ایمان کے اندر ذوق پیدا ہوا انسان کے پاؤں غلط چلے تو ایمان کے اندر ذوق پیدا ہوا اور انسان کے دل نے کسی غیر کو چاہا تو ایمان کے اندر ذوق پیدا ہوگا اس گئے گزرے دور کے اندر اس فتنے کے دور کے اندر اللہ پاک نے ہمیں یہاں پہ دین کی نسبت پر ایمان کی نسبت پر کچھ دیر بیٹھنے کی جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اللہ پاک ہمارے یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اللہ پاک بولنے والے کو پورے اخلاص کے ساتھ اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ ہم سارے محتاج ہیں کہنے والے بھی محتاج ہے سننے والے بھی محتاج ہے عالم بھی محتاج ہے جاہل بھی محتاج ہے عرب کے لوگ بھی محتاج ہے عجم کے لوگ بھی محتاج ہے گورے بھی کالے بھی سارے محتاج ہے مرد ہو عورتیں ہو گاؤں کے رہنے والے ہو شہر کے رہنے والے ہو سارے محتاج ہے کب تک محتاج ہے جب تک ہمارا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا تب تک ہم سارے محتاج ہیں اور جب ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا پھر ہم کامیاب ہیں پھر جو ابدا کے لیے زندگی ہے اس زندگی میں راحتیں ہوں گی اس زندگی میں خوشی ہوں گی اس زندگی میں پریشانی نہیں ہوگی اس زندگی میں جنت ہوگی اس زندگی میں اللہ پاک کا دیدار ہوگا اور اس زندگی کے اندر ایسا حسن ہوگا جس کو زوال نہیں ہوگا ایسی صحت ہوگی جس کو زوال نہیں ہوگا جس کے بعد کوئی بیماری نہیں ہوگی اور جوانی ہوگی اور اس جوانی کا زوال نہیں ہوگا یعنی اس جوانی کے بعد براپا نہیں ہوگا تو اللہ پاک کا انتہا کرما احسان ہے کہ جو اللہ پاک نے اس زمانے کے اندر فتنے کے دور کے اندر ہمیں یہاں کچھ دیر دین کی بات سننے دین کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی یہ دنیا کے اندر اس وقت سب سے بڑی نعمت ہے دنیا کے اندر اس وقت سب سے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ایک بندہ ایک بندی دن رات میں چوبیس گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ نکال کر اللہ کے دین کی بات سنے اس سے بڑی دنیا کے اندر نعمت اس زمانے میں کوئی نہیں ہے اور یہاں پہ بات سننے سے کیا ہوگا دین کی باتیں سننے سے دین کی باتیں کرنے سے کیا ہوگا کہ انسان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا جس ایمان پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے وعدے رکھے ہیں جس ایمان پہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے وعدے رکھے ہیں اور جو ایمان ہمارے دلوں کے اندر ہے جتنا بھی ہم دین کی باتیں سنیں گے جتنا بھی ہم دین کی باتیں کریں گے جتنا بھی ہم دین کے مجالسوں میں بیٹھیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق اتنے ہو جائیں گے تو یہ جو اس وقت دور ہے یہ فتنے کا دور ہے اور اس دور کے اندر اس زمانے کے اندر اس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے فرمایا اور بلا کسی تحقیق کے بلا کسی اعتماد کے نبی علیہ السلام کی بات پہ اعتماد کرنا بلا کسی تحقیق کے نبی علیہ السلام کی بات پر اعتماد کرنا اصل میں یہ ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام والسلام نے جو سارے چودہ سو سال پہلے کہا وہ حق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آسمان اپنی جگہ غلط ہو سکتا ہے زمین اپنی جگہ غلط ہو سکتی ہے آسمان کے ستارے اپنی جگہ غلط ہو سکتے ہیں ہم سارے انسان اپنی جگہ غلط ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے نبی علیہ السلاحت و اسلام کی زبان سے جو لفظ نکلا جو بول نکلا اس میں کوئی شک نہیں اور جس بندے نے اس میں کوئی شک کیا اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہوا تو اس زمانے کے اندر یہ جو فتنے کا دور ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارے چودہ سو سال پہلے کہا فرمائے میرے صحابہ آخر زمانے میں قرب قیامت سے پہلے ایسے ایسے فتنے ظاہر ہو جائیں گے اور وہ جو فتنے ہوں گے وہ دو طرح کے ہوں گے ایک تو ظاہری فتنے ہوں گے یعنی وہ فتنے سب کو دکھائی دیں گے اور ایک تو باطنی فتنے ہوں گے یعنی کچھ فتنے چھپے ہوئے ہوں گے اور یہ فتنے اتنے ہوں گے اتنے ہوں گے جیسے زمین کے اوپر ریت کے ذرات ہوتے ہیں اور جب ایک فتنہ ختم ہوگا اس کے بعد فوراً دوسرا فتنہ آئے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال دی صحابہ کو فرمایا جیسے آسمان سے بارش برستی ہے کہ ابھی ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرا ہوتا ہے کہ اس کے بعد فوراً دوسرا قطرہ گر جاتا ہے وہ دوسرا قطرہ گر جاتا ہے ابھی وہ گرا نہیں ہوتا ہے فوراً تیسرا قطرہ گر جاتا ہے تو فرمایا ایک فتنہ ختم ہوگا اور دوسرا فتنہ آئے گا وہ ختم ہوگا اور ایک فتنہ آئے گا اور یہ جو فتنہ ہوں گے نہ سیاہ ہوں گے سیاہ کیسے ہوں گے جیسے رات ہوتی ہے کالی تاریخ کہ ایک بندہ رات کو گھر سے نکلے اس کے پاس روشنی کا انتظام نہ ہو پتہ نہیں کہاں جائے گا کہاں پہ گرے گا تو فرمائے میرے صحابہ یہ جو آخر زمانے کے اندر والے ہیں نا ایسی تاریخ ہوں گے جیسے اندھیری رات ہوتی ہے اور اللہ کے نبی علیہ اللہ سلام نے فرمایا اس زمانے کے اندر کیا کرنا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا فرض ہے اس زمانے کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا فرض ہے کہ آخر زمانے کے اندر جو فتنے آئیں گے جو اس وقت فتنے ہیں انسان نے کا غلام بنا ہے انسان مال و دولت کے پیچھے ہے انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہے وہاں سر الحیات کہ وہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے جن لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت ہوگی جنہوں نے دنیا کو زیادہ ترجیح دی ہوگی باغ کے لیے نماز قضا کی دکان کے لیے نماز قضا کی اللہ پاک قرآن کے اندر فرماتے کہ ایسے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارے چودہ سو سال پہلے صحابہ کو کہا کہ صحابہ آنے والا جو زمانہ ہے نا اس زمانے کے اندر فتنے اور جو فتنے ہیں وہ ایسے آئیں گے کہ ابھی ایک فتنہ ختم نہیں ہوا ہوگا کہ دوسرا فتنہ آئے گا اور مثال اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی بیان کی جیسے آسمان سے بارش برستی ہے کہ ابھی ایک قطرہ زمین پہ گرا نہیں ہوتا ہے دوسرا قطرہ گر جاتا ہے اور یہ جو فتنے ہوں گے رات کی طرح کالے ہوں گے کہ بندے کو اجالا نہ ہو تو پتہ نہیں کہاں گرے گا کہاں جائے گا اب ان فتنوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ ان فتنوں میں ہم اپنی ایمان کو کیسے بچائیں گے کیونکہ ہمارے پاس جو اس وقت سب سے بڑا سرمایہ ہے نا آپ لوگوں کے پاس میرے پاس وہ کیا ہے وہ ایمان ہے باقی ہم سے سب کچھ چھین گیا مال و دولت ہم سے چھینی گئی کاروبار چھینا گیا روزگار چھینا گیا ہمارے پاس جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ ایمان ہے اگر یہ ایمان ہم سے چھینا گیا تو ہم دنیا کے اندر بھی ناکام ہیں آخرت کے اندر بھی ناکام ہیں اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے اللہ کے نبی علیہ السلط نے فرمایا فرمایا تب تک تم لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک دو چیزوں کو تھامو گے ایک تو کلام اللہ یعنی قرآن کو تھامو گے اور دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں چیزوں کو تھامنے کا پکڑنے کا حکم ہوا ہے تو اس زمانے کے اندر ہم فتنوں کے ان فتنوں سے کیسے بچیں گے یہ جو فتنے ہیں ظاہری فتنے ہیں باطنی فتنے ہیں کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارے چودہ سو سال پہلے پیشن گوئی دی وہ ساری حق ہے اور وہ ساری کی ساری پوری ہو گئی اب ان میں سے جو علامت کبرا ہے وہ ابھی پوری نہیں ہوئی جیسے دجال کا آنا جیسے یاجوج ماجوج کا آنا سورج کا مغرب کی طرف نکلنا باقی ساری چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو ہے وہ ساری پوری ہوگی ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قربی قیامت سے پہلے اموات زیادہ ہوگی اموات کے موتیں زیادہ ہوگی لوگ زیادہ مر جائیں گے ناگہانی موت اور ناگہانی موت کس کو کہتے ہیں کہ گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو کر مر گیا زہر کھایا مر گیا خودکشی کی مر گیا تو فرمایا قرب قیامت سے پہلے ناگہانی موت زیادہ ہوگی ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے فرض نمازوں کے بعد اے اللہ مجھے ناگہانی اچانک موت سے بچا کیونکہ انسان کو پتہ نہیں کس حالت میں ہوتا ہے کیا پتا ہے اس وقت کلمہ نصیب ہو گیا نہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایسی موت سے پناہ مانگتے تھے یہ جو آج ہم کشمیر کے اندر دیکھتے ہیں نا ہارٹ اٹیک کا ہونا یہ حدیث میں آیا ہے تذکرہ کہ آخر زمانے کے اندر قرب قیامت سے پہلے لوگوں کو ہارٹ اٹیک زیادہ ہوگا اس سے زیادہ اموات ہوگی اس سے زیادہ موتیں ہوں گی پھر اللہ تعالیٰ بہانہ بناتا ہے لیکن یہ قیامت کی نشانی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آخر زمانے کے اندر جس کو قتل کیا جائے گا اس کو پتہ نہیں ہوگا مجھے کیوں قتل کیا گیا یعنی ایک بندہ دوسرے بندے کو قتل کیا جائے گا اور جو قتل کیا گیا اس کو پتہ نہیں مجھے کیوں قتل کیا گیا اور جس نے قتل کیا اس کو بھی نہیں پتا کہ میں نے اس کو قتل کیوں کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قتل کرنے والا بھی اور جو مقتول ہوگا جس کو یہ قتل کرے گا یہ دونوں جہنم میں جائیں گے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تو پتا ہے کہ جو قاتل ہوگا وہ تو جہنم میں جائے گا لیکن جو بیچارہ قتل کیا گیا جو مقتول ہے اس کی کیا خطا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کے پاس بھی کوئی ہتھیار ہوتا تو وہ بھی اس کو قتل کرتا اس وجہ سے وہ دونوں جہنم کے اندر جائیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آخر زمانے کے اندر فتنے آئیں گے اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو کون بچائے گا فرمایا جس کو قرآن کا علم ہوگا جس کو احادیثوں کا علم ہوگا کیونکہ جو علم ہے نا وہ نور ہے ہاں۔ اللہ پاک قرآن کے اندر فرماتے ہیں طلب العلم فریضت علی کل مسلم ہر ایک مسلمان مرد پہ ہر ایک مسلمان عورت پہ اتنا علم سیکھنا فرض ہے جو اسے چوبیس گھنٹوں کے اندر ضرورت لگے آج ہم نے کیا سیکھا کھانا بنانا چائے بنانی جاڈو کیسے لگا ہے ہمارے بزرگوں نے کیا سیکھا کہ باغ کے اندر کون سی دوائی پھینکنی ہے یہ ہمارے بزرگوں نے سیکھا ہمارے باپ کو سب کچھ آتا ہے ہمارے نوجوانوں کو بنگ بینگ کی تھوری آتی ہے ہر ایک چیز آتی ہے ڈاروین نے کیا کہا وہ ان کو پتا ہے ہماری ماؤں بہنوں کو پتا ہے کہ ٹویلتھ کا ایگزام ہے اس میں سر سید احمد خان نے کیا کہا اور اس کے بعد جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا ہوتا ہے بی اے میں کیا ہے اس میں کیا تھوری ہوتی ہے اس کے کے بعد پی جی اندر کیا ہے لیکن ہماری ماں بہنوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ نماز کے اندر کتنا کتنے فرض ہے جو کہ ہر ایک مسلمان پہ جاننا ضروری ہے لازمی ہے اگر بندہ نماز کے فرض نہ اپنائے تو نماز ہوتی نہیں ہم نے یاد کیا رکھا ہے کہ نماز کے فرض صبح کے دو وقت ظہر کے چار فرض کے چار فرض مغرب کے تین فرض عشاء کے چار فرض نہ تیرہ فرائض ہوتے ہیں ان کا علم اللہ پاک قرآن کے اندر فرماتے ہیں ہر ایک مسلمان مرد کو بھی ہونا چاہیے ہر ایک مسلمان کو مسلمان عورت کو بھی ہونی چاہیے کل قیامت کے دن ہمارے شوہر ہمیں وہاں پہ نہیں بچائے گا کل قیامت کے دن ہمارے بچے ہمیں وہاں پہ نہیں بچائیں گے ہمیں اپنی ذات سے دین سیکھنا ہے ہاں یہ نہیں کہ ہمارے گھر والے ہمیں دین کی رغبت نہیں دلاتے ہمارے گھر والوں نے ہماری تربیت نہیں کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے صحیح کیا ہے غلط ہے کیا ہے کہ میں نے کالج جانا ہے میں تو جاتی ہوں اس وقت میں اپنے ماں باپ ماں باپ تک نہیں رکھتی ہوں میرا جو اگزام ہوتا ہے میں تو راتوں کو کتابیں کھولتی ہوں میری رات گزرتی ہے کبھی انگلش پہ کبھی سائنس پہ کبھی اور کسی سبجیکٹ پہ وہاں پہ تو میں ماں باپ کی محتاج نہیں ہوتی ہوں نا وہاں پہ میں اپنی عقل کا استعمال کرتی ہوں تو جیسے ہم نے رات انگلش پہ گزاری ایجوکیشن پہ گزاری ویسے ہم راتیں قرآن پہ گزارے کہ میری زندگی پچیس سال کی ہوگی تیس سال کی ہوگی مجھے قرآن تجویز کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا اس سے بڑی بد قسمتی ہمارے لیے کیا ہوگی جس انسان کی زندگی پچیس سال ہوئی ہو لیکن اس کو تجویز کے ساتھ قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا تو مجھے نہیں لگتا ہے وہ زندگی ہے بلکہ وہ اس کی شرمندگی ہے زندگی تب سے جب سے اللہ پاک سے صلح کریں گے جب اللہ پاک کو راضی کریں گے تو وہ ہماری زندگی ہے یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ چودہ فروری کو ویلنٹائن دن آتا ہے ہمارے نوجوان جو لڑکے لڑکیاں ہیں کیا کیا بے حیائی ان کاموں میں کرتی ہے کرتے ہیں یہ بھی ان کو پتا ہے کہ اگر یہ دن ہم نے اپنایا تو ہم کل قیامت کے دن فرعون حامان کے ساتھ اٹھیں گے کیونکہ یہ غیروں کا طریقہ ہے اس کا تو ہمیں علم ہے علم ہو کے بھی ہم اس بات پہ عمل کرتے ہیں اور مناتے ہیں یہ دن اس کا بھی تو ہمیں علم ہے کہ پانچ وقت نماز پڑھنا فرض ہے تو میری آج کے دن کی نمازیں کتنی قزا ہوئی اگر میرے آج صبح کے دن کی نماز قضا ہو گئی میں چاہے کتنے لاکھ بھی کماؤں کتنے کروڑ بھی کماؤں یہ دن میرا زندگی کا دن نہیں ہے بلکہ یہ دن ہماری زندگی کا دن ہے اس لیے اس زمانے کے اندر فتنے سے اپنے آپ کو وہی بندہ وہی بندی بچائے گی جس کو قرآن و حدیث کا علم ہو ہاں۔ جس کو پتا ہو کہ اس زمانے میں قرآن نے کیا حکم دیا جس کو پتا ہو کہ اس زمانے میں احادیثوں کے اندر کیا حکم ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں جتنی بڑی قربانی دینی پڑے دے دو لیکن اپنا ایمان جو ہے نا وہ ختم نہیں ہونا چاہے ایمان کے اندر کمزوری آتی ہے ہمارے ایمان میں کمزوری نہیں آنی چاہیے ہاں، کہ ہماری صبح کی نماز قضا ہو گئی ہم آٹھ بجے نو بجے نیند سے جاگے لیکن کبھی ہم نے اس بات پہ رویا ہی نہیں رونا تو دور کی بات ہے ہمیں کبھی اس بات پہ افسوس بھی نہیں ہوا کہ میری صبح کی نماز قضا ہوئی کالج کے اندر اسکول کے اندر ایک کلاس مس ہوگا نا تو انسان کتنا پچھتا ہے کہ میری میری تو آج کلاس مس ہو گئی اللہ کے بندو اللہ کے بندیوں صبح کی نماز قضا ہو گئی تو اس پہ کوئی پریشانی نہیں اس پہ کوئی افسوس ہی نہیں کیا نماز کی عظمت کلا سے کم ہو گئی ہماری نظروں میں کہ اصل میں کیا ہے نا ہم ظاہر میں مومن ہیں لیکن اصل میں ہماری زندگی میں ریئل کی زندگی میں ابلی جیسی علامتیں ہمارے اندر اس لیے یہ جو فتنہ اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہو اس فتنے کے زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح کو ایک مومن اپنے گھر سے نکلے گا ایک انسان مسلمان بن کے ایمان والا بن کے اپنے گھر سے نکلے گا جب شام کو آئے گا تو کافر آئے گا شام کو سوئے گا مسلمان صبح کو اٹھے گا کافر یعنی اس کا ایمان ختم کیا جائے گا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس نے کفر کا جملہ بولا اس نے زبان سے ایسی بات کی جس سے ایمان ہی ختم ہو گیا اس نے اپنے ایمان کو بیچ دیا اس نے دنیا کو ترجیح دی ان چیزوں کے ذریعے سے ہمارا ایمان ہی ختم ہوتا ہے کہ آخر زمانے کے اندر صبح کو ایک انسان اپنے گھر سے ایمان والا نکلے گا شام کو واپس آئے گا تو ایمان اس کے پاس نہیں ہوگا وہ کافر ہوگا شام کو ایمان والا سوئے گا اب اس حدیث میں کیا فرمایا خالی دن کو وہ گناہ نہیں کرے گا بلکہ راتوں کو بھی وہ گناہ کرے گا ہاں، وہ راتوں کو بھی گناہ کرے گا اور ایسے گناہ کرے گا جس سے اس کا ایمانی ختم ہو جائے جس سے اس کا ایمانی تباہ ہو جائے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے لائٹ کو آف کیا میں نے دروازے کو بند کیا میں نے کمبل سر کے اوپر لگائی اور مجھے لگتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں اللہ پاک تو فرماتے ہیں نا اتک اللہ حیثما کنتم جہاں تم ایک ہو نا وہاں دوسرا اللہ ہے جہاں تم دو ہے تیسرا اللہ ہے تم تین چوتھا اللہ تم چار پانچواں اللہ پانچ سے چار چار سے تین تین سے دو دو سے ایک میں اکیلا ایک کمرے میں بیٹھا ہوں اپنے دل میں میں نے غلط خیالات اٹھائے ان خیالاتوں کا جاننے والا بھی ایک اللہ ہے کہ کالی رات ہو کالی رات میں کالا جنگل ہو کالے جنگل میں کالا پہاڑ ہو کالے پہاڑ پہ کالا پتھر ہو کالے پتھر کے نیچے کالی چوٹی ہو اس چوٹی کے قدموں کی آہٹ بھی اللہ سنتا ہے ان اللہ علا کل شعین قدیر وہ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے انی عالم و غیب السماوات وہ تو غیب کا جاننے والا ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے وہ بھی پتا ہے جو زمین کے نیچے ہے وہ بھی اس کو پتا ہے وعلم ما تبدونا اور جو میں زور سے کہہ رہا ہوں وہ بھی اس کو پتا ہے وما کنتم تکتمون جو جو اس وقت آپ آپ دلوں میں ہے نا زبان زبان سے سے باہر نہیں نکالتے ہیں الفاظ ادا نہیں کرتے آپ کے دلوں میں ہے نا تو اس کا جاننے والا بھی ایک اللہ ہے تو فرمائے آخر زمانے میں ایسے فتنے آئیں گے کہ صبح کو ایمان والا نکلے گا شام کو کافر آئے گا اس زمانے کے اندر ہم اپنے ایمان کو کیسے بچائے اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمائے صحابہ اس فتنے کے دور کے اندر وہ فتنے کا دور اس وقت ہے فرمایا اپنے ایمان کو وہی بچا سکتا ہے اپنے ایمان کی حفاظت وہی کر سکتا ہے کہ جو اپنے گھر کے اندر چپ چاپ بیٹھے کہ اگر اس کے ہاتھ میں تلوار ہونا اس تلوار کو بھی وہ دو حصے کرے چپ چاپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس زمانے کے اندر ان فتنوں سے اپنے آپ کو وہی بچا سکتا ہے جو انسان اپنے گھر کے اندر لیٹ جائے مثال بیان کی جیسے قالین بچھایا جاتا ہے نا قالین قالین ہم نے کسی کمرے میں پھر کب اٹھاتے ایک سال کے بعد اس کو ہیں فرمایا قالینوں کی طرف اپنے گھروں میں چپ چاپ بیٹھو اس زمانے کے اندر دوڑنے والے سے بہتر ہے چلنے والا چلنے والے سے بہتر ہے بیٹھنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہے لیٹنے والا اور یہ ایسا فتنے کا زمانہ ہوگا کہ اگر تم باہر نکلو گے آپس میں تو مسلمان لڑائی کرتے ہوں گے تم ان کا صلاح نہیں کرنا ان کے بیچ میں صلح کرانے کی کوشش نہ کرنا صلح تو دور کی بات ہے اگر اس وقت تم نے ان دو مسلمانوں کے جگرے کا تماشا دیکھا ایسے فتنے کا زمانہ ہوگا تم بھی اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے اس زمانے کے اندر صحیح قرآن صحیح احادیثوں کا علم تمہارے لیے معلوم کرنا ضروری ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ہوتا ہے علم علم تو دنیا کا بھی ہے نا آخرت کا بھی ہے کہ میں ڈاکٹر بنا یہ بھی علم ہے میں نے ٹیچر بنا علم ہے میں نے انگلش سیکھا علم ہے انسان مر گیا تو اس کا علم بھی اسی کے ساتھ ختم انسان کو قبر میں اتارا گیا ڈاکٹری بھی دفنائی گئی انسان کو قبر میں اتارا گیا اس کی ٹیچری بھی اس کے ساتھ دفن یہ دنیا کا علم ہے محدود ہے انسان مر گیا علم ختم اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ایک ہوتا ہے دین کا علم انسان مر گیا یہ علم اس کے کام آئے گا اس نے جن لوگوں کو پرایا ہوگا انہوں نے جن کو پرایا ہوگا ایسی یہ چلتی رہے گی چین جس نے اس کے علم سے فائدہ ہوگا فائدہ اٹھایا ہوگا مرنے کے بعد بھی اس کو اجر ملتا رہے گا یہ آخرت کا علم ہے قرآن میں جو علم آیا ہے نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں دنیا کا علم وہ دنیا کا علم نہیں ہے وہ آخرت کا علم ہے اور علم کو گاش سوچ آخرت علم سوچ دنیا کے علم کیا کہ ہم نے بینگ کی تھوری پری ڈارون کی تھوری پری یہ اجالا ہے نا دنیا کی تعلیم تو ہمیں دور کرتی ہے آج اللہ کے دین سے من النور الى ظلمات وہ ہمیں نور سے نکالتی ہے ظلم میں پھینک دیتی ہے یہ دنیا کی تعلیم وہ تو آپ لوگوں کو خود پتا ہے کہ جو بندہ دنیا کی تعلیم حاصل کرے گا انگلش پہ وہ رات گزارتا ہے لیکن قرآن پہ رات نہیں گزارتا صبح سے لے کر شام تک انگلش پہ وہ چار گھنٹے لگاتا ہے لیکن صبح سے لے کر شام تک قرآن کو اس نے کھولا ہی نہیں ہوتا ہے اس کی طرف اس نے دیکھا ہی نہیں ہوتا ہے جب سے گھر کے اندر لایا ہے تب سے وہی پہ ہے تب سے اس کو اتارا بھی نہیں ہے اس پہ دھول بھی لگی ہے اور مسلمانوں کا گھر ہے اس گھر کے اندر دس افراد بھی ہے بچے بھی ہے صحت مند ہے باپ ہے ماں ہے سب کچھ ہے ٹی وی کو آن کیا جاتا ہے اخبار کو کھولا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ چوبیس گھنٹے لگائے جاتے ہیں اور اس گھر کے اندر قرآن ہے لیکن اس گھر کے اندر قرآن کھولنے والا نہیں کھولنے کی تو دور کی بات ہے دن بھر قرآن کھولا ہی نہیں جاتا ہے پھر بھی ان گھر والوں کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ فلاں کمرے میں قرآن ہے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھولا یہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جس گھر میں قرآن ہو اس کو دن بھر نہ کھولا جائے جب آدھی رات ہوتی ہے نا یہ قرآن ان گھر والوں کے لیے بد دعا دیتا ہے حتی قرآن بد دعا دی برکت کری برکت کہاں سے ہوگی جب قرآن بد دعا دے کہاں رزق میں برکت ہوگی پھر اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے تو کیا آئیں گے پھر رزق میں تنگی نہیں ہوگی تو کیا کیوں نہیں ہوگی جب ہمارے گھر میں قرآن ہے اس کو کھولا کسی نے نہیں حالانکہ گھر کے اندر مسلمان ہے اس گھر کے اندر غیر مسلم نہیں رہتے اس گھر کے اندر مسلمان ہے اور ماں باپ کو اتنی فکر نہیں ہوتی کہ بچے کو تلقین کرے بیٹا اس کمرے میں قرآن ہے اس قرآن کو کھولو پچاس سال کی زندگی ہو گئی ماں باپ کو اسی سال کی زندگی ہو گئی ان کی قابریند بچس میں مگر ان کو کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم نے اپنی زندگی میں قرآن سیکھا ہے یا نہیں ان کو اہلی بات آسا پڑھنا نہیں آتا ان کو چھ کلمے اچھے سے یاد نہیں چھ کلمہ تو دور کی بات ہے ان کو پہلا کلمہ یاد نہیں ان کو دعائیں کنوں صحیح طریقے سے نہیں پڑھنی آتی چالیس سال انہوں نے نماز پڑھی لیکن دعائیں کنو ابھی صحیح نہیں ہے اب نماز کے اندر دعائیں لوٹ نہیں پڑھیں گے تو وطر نماز کہاں سے آئے گی اب کہتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے اللہ کریم ہے مانتے اللہ رحمان ہے اللہ کریم ہے تو بڑے بڑے علمائی کرام جو ہے ان کو اتنی کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت تھی علم پہ مسائلوں پہ ان کو تو پھر اتنی بڑی کتابیں نہیں لکھنی تھی انہوں نے تو دن بھر بھی رات بھر بھی ایسی ایسی کتابیں لکھی ایک ایک سال دو دو سال لگے ان کو مسائل کی کتابیں لکھنی پھر ان کو کیا چٹھی تھی جب یہ چھوٹے مسئلے تھے انسان جو ہوتا ہے نا ہمیشہ چھوٹے پتھروں سے گرتا ہے بڑے پتھروں سے کبھی انسان نہیں گرا ہے تو ان چھوٹے مسائل سے ہماری جو اعمال ہے نا وہ اعمال تباہ اور برباد ہو جاتے چھوٹے اعمالوں سے تو کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ فتنے کا زمانہ آنے والا ہے اس زمانے کے اندر اپنے آپ کو وہی بچائے گا جو اپنے گھر کے اندر چپ چاپ بیٹھے گا جو صحیح قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے گا فرمایا میں نے تمہیں کلام اللہ دیا اور اپنی سنت دی ان دونوں کو مضبوطی سے تھامنا تم اس وقت گمراہ نہیں ہو جاؤ گے پہلی بات کیا فرمائے فرمایا گھروں کے اندر چپ چاپ رہنا کہ اس زمانے کے اندر جو باہر نکل گیا اس کا ایمان کمزور ہو گیا آنکھوں نے غلط دیکھا ایمان کمزور کانوں نے غلط سنا ایمان کمزور ہاتھوں نے غلط پکڑا ایمان کمزور دل نے کسی غیر کو چاہا ایمان کمزور ہو گیا اس زمانے کے اندر جتنا ہو سکے اپنے گھروں کے اندر بیٹھا کرے یہ نہیں کہ اور مجھے فلاں پکنک پہ جانا ہے پکنک کو قربان کرو تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے ہم نہیں دیکھتے کہ پکنک جو سائٹز ہوتی ہے ان کا حال کیا ہوتا ہے وہاں کتنی بے حیائی ہوتی ہے اگر مجھے ایمان عزیز ہے اگر مجھے ایمان محبوب ہے تو بڑی سے بڑی قربانی میں اس ایمان کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں یہ یعنی نہیں کہ اپنی خوشی کے لیے میں نے پکنک منائی چاہے پھر ایمان کی دجیا اڑے چاہے پھر ایمان ختم ہو جائے نہ یہ تو خواہش کا بندہ ہے یہ تو خواہش کا غلام ہے اللہ کا غلام جو بنتا ہے نا وہ ایمان کے لیے سب کچھ تباہ کرتا ہے وہ ایمان کے لیے سب کچھ قربانی دیتا ہے وہ ایمان کے لیے سب کچھ چھوڑتا ہے لیکن ایمان کے لیے کسی کو نہیں چھوڑتا تاکہ میرے ایمان کو نقصان نہ پہنچے کیا فرمائیں اپنے گھروں کے اندر چپ چاپ رہو ہاں چپ چاپ جب زیادہ ضرورت ہو زیادہ ضرورت ہو اس وقت باہر نکلا کرو اور اس وقت باہر نکلا کرو اس میں پلاننگ ہے کہ جس وقت زیادہ مرد بازاروں میں نہ ہو اللہ کے نبی نے فرمائے کہ جب تم باہر نکلو تو پردے میں نکلو حجاب is not part of a dress it is a real life of women حجاب جو ہے یہ کپڑوں کا کوئی حصہ نہیں ہے یہ عورت کی زندگی ہے جب تک حجاب کے اندر یہ ہے تب تک یہ محفوظ ہے ہاں تب تک محفوظ ہے شیطان اس کے طاق میں ہوتا ہے شیطان کی رسیوں میں سب سے پہلی رسی جو ہے نا وہ عورت ہے شیطان اس کو استعمال کرتا ہے لوگوں کو مردوں کو مائل کر دیتا ہے اس عورت کی طرف صحابیات کو باہر کسی نے پردے میں بھی نہیں دیکھا تھا وہ کسی وقت باہر نکلتی تھی یعنی کہ ہم نے پردہ کیا بس اب اسلام نے اجازت دی چوبیس گھنٹے گھومو نہ نہ یہ اسلام نے شریعت نے اجازت نہیں دی کہ فرمایا جب تمہیں زیادہ ضرورت ہو تب تم باہر نکلو اور کس کے ساتھ نکلو کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی محرم ہو ہاں کہاں محرم بھی تمہارے ساتھ ہو بیٹی کو باہر نکلنا ہو ماں کو ساتھ لے جائے آج نہیں دیکھتے کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے ہاں، آج نہیں دیکھتے حال کیا ہے آج کس پہ بھروسہ کیا جائے یہاں تو انسان نہیں رہتے ہیں نا یہاں تو جانور بنے ہیں سارے لوگ یہاں جانور بنے باہر سے انسان کی شکل ہے اندر سے جانور بنے ہیں ہم سب ہاں،, ہاں اندر سے ہم سب جانور ہیں باہر سے انسان کی شکل ہے بیٹی کو باہر نکلنا ہو ماں کو ساتھ لے جائے ابو کو ساتھ لے جائے بھائی کو ساتھ لے جائے جب زیادہ ضرورت ہو اور اگر وہ کام اور کوئی کر سکتا ہے کوئی چیز لانی ہو جو ہم اپنے گھر والوں کو بھی بتا سکتے ہیں ابو کو کہے بھائی کو کہے وہ لائیں گے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ سہیلی نے فون کیا چلو فلاں جگہ جائیں گے ابھی اس نے فون نہیں رکھا ہوتا ہے کہ ہم پہلے ہی نکل گئے ہوتے ہیں چاہے پھر پردہ کرے لیکن ہمیں کوئی ضرورت مت تھی باہر نکلنے کی ہم نکلے ہم نکلے ایسے ہی ضرورت نہیں تھی قرآن نے خالی اتنا حکم نہیں دیا تم پردہ کرو قرآن میں حکم ہے تم اپنے گھروں کے اندر قرار کرو اور اس وقت باہر نکلا کرو جب تمہیں زیادہ ضرورت ہو اور جب تمہیں کسی غیر محرم مرد سے بات بات کرنی پڑے تو تمہاری آواز آواز میں ایک قسم کی سختی ہو نرم کے ساتھ نہ کرنا کیا پتہ تم نرم آواز کے ساتھ بات کرو اور جس سے تم بات کرنے والی ہو اس کے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہو یہ نہیں خالی پردہ کرنا ہے حکم یہ بھی ہے اپنے گھروں کے اندر قرار کرو اس لیے اللہ کے اس لیے آج علمائی کرام فرماتے عورتوں کا مسجد میں بھی جانا جائز نہیں ہے کیونکہ عورت گھر سے نکلے گی نا تو ایک قسم کا فتنہ ہوتا ہے کتنے سارے مرد اس کو دیکھتے ہیں تو اس دور کے اندر عورتوں کا مسجد میں جانا جائز نہیں ہے تو ایک عورت ایسی بازار میں گھومتی رہے چاہے پھر پردے میں ہو تو آپ بتائیں وہ کہاں سے جائز ہوگا اس لیے اس زمانے کے اندر فرمایا پہلی بات اپنے گھروں کے اندر قرار کرو اب اگر کوئی کالج کے اندر پڑھتی ہے کوئی اسکول کے اندر پڑھتی ہے نا یہ بھی تو ایک قسم کا علم ہے پہلے تو علم ہمیں سیکھنا تھا دین کا لیکن ماں باپ نے ہمیں اس سے دور رکھا لیکن اب کوئی لڑکی کالج میں پڑھتی ہے یا کسی سکول میں پڑھتی ہے وہ کیا کام کرے تو بہتر ہے کہ اگر اس کے ابو اس کے بھائی اس کے ساتھ ہے تو وہ زیادہ اچھا ہے بھائی اس کا ابو ساتھ نہ آئے تو وہ اپنے گھر سے نکلے اور اس طریقے سے نکلے کہ نیت کرے کہ آج کے دن میں نے نہ کسی غیر محرم مرد کی طرف دیکھنا ہے نہ کسی سے بات کرنی ہے چاہے پھر وہ کلاس فیلو ہی کیوں نہ ہو ہمیں کیا ہوا ہے نا کہ جو ہمارے کالج کے اندر سکول کے اندر کلاس فیلو بائز ہوتے ہیں نا ہم ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں اس کو ہم گناہی نہیں سمجھتے اس کو ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا باتیں کرتے رہتے اور جب بھی ہم اپنے گھروں سے نکلے تو قرآن کا حکم ہے احادیث میں آیا ہے کہ تم راستے کے ایک سیر میں چلو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابیات فرماتے ہیں کہ ہم راستے کے کنارے میں چلتے تھے اتنے کنارے میں چلتے تھے کہ ہمارے جو حجاب تھے ہمارے جو کپڑے تھے وہ دیواروں میں پھنس جاتے تھے ہمیں کیا عادت ہے ہم راستے کے بیچ میں چلتے ہیں اور ادھر ادھر بھی دیکھتے رہتے چاہے پھر حجاب کیا ہو ہجاب کرنا ایک حکم ہے آنکھوں کو جھکانا یہ دوسرا حکم ہے یہ نہیں کہ میں نے حجاب آپ میں دیکھوں سب کو نہ نہ نہ بلکہ میں نے حجاب بھی کرنا ہے میں نے اپنی نظروں کو جھکا کے بھی رکھنا ہے یہ دو حکم الگ الگ ہے ایک عورت حجاب کرے گی نظروں کو نہیں جھکائے گی وہ گناہگار ہوگی ہمارے اسلاف فرماتے کہ اگر ایک بندہ چالیس دن احتکاب کرے چالیس دن نمازیں پڑھے چالیس دن ایک جگہ بیٹھے سجدہ کرتا رہے ذکر کرتا رہے وہ کتنا نور کمائے گا چالیس دن اور پھر اگر وہ چالیس دن کے بعد باہر نکلا اور کسی غیر محرم کی طرف اس نے نظر اٹھائی ایک نگاہ اٹھائی اس ایک نگاہ کی وجہ سے وہ چالیس دن کی نمازوں کا نور ختم ہو جاتا ہے ہاں۔ فرمایا جس نے پہلی بار نظر اٹھائی کسی کی طرف فوراً جھکاؤ اگر اس نے دوسری مرتبہ اٹھائی ایسے بندے پہ اللہ کی لانت ہے ہاں۔ یعنی اللہ کی لانت کس کو کہتے لانت اللہ تعالیٰ سے دور ہونا ہاں۔ کہ ایک تو ہم نے پردہ کرنا ہے اور دوسرا اپنی نظروں کو جھکا کے چلنا ہے یہ دو حکم ہے پردہ کرنا حجاب کرنا الگ حکم ہے اپنی نظروں کو جھکانا یہ دوسرا حکم ہے کالج جانا ہے سکول جانا ہے ایک سیر سے جائے اپنے آپ کو غیر محرم مردوں سے دور رکھے ہاں جتنا ہو سکے پھر کالج جائے ہم کلاس میں جائے چپ چاپ بیٹھے کسی غیر محرم مرد سے بات نہ کرے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ٹیچر سے بھی بچائے یہ نہیں کہ خالی کلاس جو ہمارے ہمارے ساتھ پڑھتے کلاس میں بلکہ ٹیچر سے بھی جتنا پردہ ہو سکے اپنے آپ کو اتنا بچائے ہاں جہاں پہ ضرورت ہو ٹیچر کی طرف دیکھنا وہاں پہ دیکھے جہاں پہ ضرورت نہ ہو وہاں نہ دیکھے آج یہ لڑکیوں کا حال کیا ہوا ہے کالج سے نکلتے اسکول سے نکلتے پھر ٹیچروں سے بات کرتے ٹیچروں کا نمبر انہوں نے واٹس ایپ پہ رکھا ہے کلاس جو ان کے کلاس میں لڑکے پڑھتے ان کا نمبر واٹس ایپ پہ ہے پتا نہیں کیا ہے کہاں سے جائز ہے یہ تو جائز ہی نہیں ہے نا یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اس طریقے سے کہ میں نے کالج میں نے سکول جانا ہے میں نے یونیورسٹی جانا ہے میں نے ڈاکٹر بھی بننا ٹیچر بھی بننا انجینئر بھی بننا میں نے سب کچھ بننا لیکن کالج جانے سے یونیورسٹی جانے سے میرا ایمان تباہ نہ ہو پہلے میرا ایمان ہے اس کے بعد یہ سب کچھ ہے ہاں پہلے ایمان کو سب دے پہلے ایمان کو آگے رکھے اس کے بعد یہ سب کچھ ہے اگر کسی پڑھائی کی وجہ سے میرے ایمان کو نقصان ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ پڑھائی پڑھنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے اگر دکان کی وجہ سے میری نماز قضا ہوتی ہے دکانداری کرنا جائز نہیں اگر کسی جاب کی وجہ سے میری نماز قضا ہوتی ہے میرے دین کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ جاب وہ دکانداری وہ ملازمت کرنا انسان کے لیے ٹوٹل جائز نہیں پہلے ایمان ایمان کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہے ہمیں ہاں۔ دین اسی کا نام ہے کہ اپنی خواہش کو اپنے ارمانوں کو اپنے سپنوں کو اللہ کے حکم پہ نبی کے طریقوں پہ قربان کرنا یہ اصل میں حقیقی دین ہے ہاں۔ یہ اصل میں حقیقی دین ہے تو اس طریقے سے کہ گھر سے ہم نکلے تو پردہ ہو نظریں جھکا کے ہو کالج یونیورسٹی میں جائے وہاں کسی سے بات نہیں کرنی ہے کلاس دینی ہے اور جب لنچ ٹائم ہو ایک سیر پہ بیٹھا کرے ان سہیلیوں کے پاس بھی مت بیٹھا کرے جو بے پردہ ہو ہاں کیونکہ جو صحبت ہوتی ہے نا وہ اثر کرتی ہے ہاں جو صحبت ہوتی ہے وہ اثر کرتی ہے میں نے بعض مرتبہ دیکھا ہے بہت ساری لڑکیاں ہجاب کرتی ہے ان کی سہیلی بے پردہ ہوتی ہے اور اس نے ریلیشن رکھی ہوتی ہے کسی لڑکی سے پھر وہ اس سے باتیں کرتی ہے ملنے جاتی ہے وہ حجاب والی لڑکی وہی پہ ہوتی ہے جیسے اس کا کوئی نہیں ہوتا ہے جیسے وہ گری ہوئی ہوتی ہے حجاب کا اس نے حجاب کی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھی ہوتی ہے ایسی سہیلیوں سے اپنے آپ کو اس زمانے میں دور رکھنا بہت ہی ضروری ہے جو سہیلیں اس وقت بے پردہ ہے ہاں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اسے تعلق توڑا کیوں کیونکہ اس کے ساتھ چلنے سے میرا ایمان تباہ اور برباد ہو جاتا ہے میرے ایمان کے اندر کمزوری آتی ہے ہاں۔ میرے ایمان میں کمزوری آتی ہے ایسی سہیلیوں سے کاٹ کرنا ضروری ہے کہ جو اس وقت دنیا دار بنی ہے صحبت اثر کرتی ہے اللہ کے لیے ہم محبت بھی رکھتے ہیں اللہ کے لیے ہم بغض بھی رکھتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے گا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے بغض رکھے گا وہ کل قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا جب قیامت کے دن اللہ کے عرش کے بغیر اور کوئی سایہ نہیں ہوگا وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا خالی محبت نہیں بلکہ تعلق بھی توڑنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کہ جن سہیلیوں سے ہمیں نقصان ہوتا ہے ہمارے ایمان میں کمی آتی ہے ہمارے دین کو نقصان ہوتا ہے ان سہیلیوں کے ساتھ چلنا جائز ہی نہیں ہے میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کسی کی شادی ہوئی ہے اور اس کی بیوی کے ذریعے سے اس کے آخرت کو نقصان پہنچتا ہے اس کی بیوی کے ذریعے سے اس کے دین کو نقصان پہنچتا ہے تو ایسی بیوی کو طلاق دینا جائز ہے ہاں، ایسی بیوی کو طلاق دینا جائز ہے اگر کوئی مرد ہے یہاں سے عورت اس کی دیندار ہے اور یہ جو عورت دیندار ہے اس کے دین میں نقصان ہوتا ہے اس کے ایمان میں کمی ہوتی ہے اور اس کا جو اس کی جو آخرت ہے وہ تباہ اور برباد ہوتی ہے تو ایسی عورت کو کھلا لینا اس شوہر سے بہت ہی ضروری ہے ہاں ان باتوں پہ طلاق دینا کھلا لینا جائز ہے یہ نہیں کہ کھانا خراب ہو گیا تو اس بات پہ طلاق نہ نہ یہ نہیں کہ سالن کے اندر نمک زیادہ ہوگی طلاق ان باتوں پہ طلاق نہیں دینا ہے طلاق دین کی شریعت کے معاملے پہ دینا ہے کہ اگر کسی کی وجہ سے میرا نقصان ہوتا ہے تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس سے تعلق نہیں رکھنا ہے اس زمانے کے اندر یہ سب سے بڑی اہم بات ہے کہ جو انسان جس کے ساتھ چلتا ہے نا ویسا ہی بنے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان دوست کے دین پہ ہوتا ہے اگر کسی کی دینداری کو دیکھنا ہے اس کے دوستوں کو دیکھو کہ اس کے دوست کیسے ہے اس کی سہیلیاں کیسی ہے انسان دوست کے دین پہ ہوتا ہے ایسی سہیلیوں سے اپنے میں سہیلیاں تو دور کی بات ہے کہ اگر ہماری کوئی کازن ہو نا کازن اگر ہماری کوئی کزن ہو وہ بھی دنیا دار ہو اس کے ذریعے سے بھی ہمیں نقصان پہنچتا ہو تو اس سے بھی تعلق توڑنا وہاں پہ جائز ہے گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہے اس نے اللہ کے لیے اس سے تعلق توڑا ہاں کہ ہماری کسی کزن کی شادی ہوتی ہے وہاں مہندی رات ہوتی ہے بیٹی اگر نہیں جائے گی ماں کہتی ہے تو جاؤ رشتہ دار ہے تم کیا ونن پت یہ تو ماں کہتی ہے وہ کیا کہیں گے پھر ماں نے کبھی بیٹی سے یہ نہیں کہا کل قیامت کے دن نبی کیا کہے گا اللہ کیا کہے گا یہ تو آج تو کبھی ماں نے بیٹی سے نہیں کہی نا وہاں پہ ماں باپ کی اطاعت کرنا ضروری ہے لیکن اگر ماں باپ کہے کہ تو فلاں شادی پہ جانا ہے وہاں مہندی رات ہے وہاں پہ ماں باپ کا نہیں ماننا ہے ہاں، کیونکہ وہ شریعت کے باہر حکم دیتے ہیں جب وہ شریعت کے اندر حکم دیں گے وہاں پہ ان کا ماننا جائز ہے اگر وہ شریعت کے باہر کوئی حکم دیں گے جہاں پہ ہمارے دین کو نقصان ہوئے جہاں پہ گناہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ماں باپ کی اطاعت ضروری نہیں ہے وہاں پہ ماں باپ کو ایک سائر میں رکھنا ہے پہلے اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ غفور رحیم پاک قرآن میں فرماتے تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا تب تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنی جان سے زیادہ اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے اہل عیال سے زیادہ اپنے مال و دولت سے زیادہ تمہیں پیارا اور محبوب اللہ اور اس کا رسول نہ ہو یہ محبوب ہونا اللہ اور اس کا رسول کیا ہے بلکہ اللہ کا حکم تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو نبی علیہ السلام کا طریقہ تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہاں اس زمانے کے اندر اپنے آپ کو ان لوگوں سے دور رکھنا جو اس وقت دنیا دار بنے ہیں ہاں، کیا اس وقت ہم نے اپنے ایمان کو کیسے بچانا ہے کہ میں اگر کسی راستے پہ جاؤں گا میں نے سفید لباس پہنا ہو اور اس راستے کے ارد گرد کانٹے ہو اور اس راستے کے بیچ میں کیچر ہو اور میں نے سفید لباس پہنا ہے میں نے جانا ہے شادی پہ دعوت پہ میں اپنے کپڑوں کو کیسے بچا کے جاؤں گا اس کیچر سے اور ان کانٹوں سے اپنے آپ کو ایک ایک قدم سنبھل سنبھل کے اٹھایا اٹھاؤں گا نا تو اس زمانے کے اندر ایسے ہی اپنے ایمان کو ہم نے بچانا ہے کیونکہ شیطان آگے بھی ہے دائیں بھی ہے پیچھے بھی ہے چاروں طرف شیطان ہے اس اس نے نے پھندے ڈالے ہیں ہیں کانٹے بچھائے ہاں تو ہم نے ایک ایک قدم سنبھل کے اٹھانا ہے کہ اگر میں یہ قدم اٹھاؤں پہلے مجھے سو دفعہ سوچنا ہے اس قدم کے اٹھانے سے میرے دین کا نقصان تو نہیں ہوگا اس قدم کے اٹھانے سے میرا اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہوگا اس قدم کے اٹھانے سے میری آخرت تو تباہ اور برباد تو نہیں ہوگی ہاں، ایک ایک قدم سنبھل کے اٹھانا ہے اس وقت ہمیں تب ہمارا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے تو ایسی سہیلیوں سے اپنے آپ سے دور رکھے اپنے آپ سے دور رکھے حق کہے الحق الحق بالباطل وانتم تعلمون حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ باطل کو حق کے ساتھ مت ملاؤ حق کہو تمہارے ماں باپ ہے مانا کہ ماں باپ ہے لیکن اس ماں باپ کے اندر بھی دین ہونا چاہے انہوں نے ٹی وی دیکھا باپ کو کہنا ٹی وی دیکھنا گناہ ہے قرآن پڑھو ہاں یہ کہنا ہے ہمیں یہ تو ہم کہیں گے ہی نہیں باقی باپ بھی ہوتا ہے ماں بھی ہوتی ہے میں بھی وہیں پہ بیٹھتی ہوں میں بھی ٹی وی دیکھتی ہوں ٹی وی دیکھنا سب سے بڑا گناہ ہے یہ ٹی وی بیماری ہے جس کو پڑھتی ہے نا تب بھاگتی نہیں اس کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا سب سے بڑا شیطان جو ہے نا وہ ٹی وی ہے جو ہمارے گھروں کے اندر ہے ٹی وی اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے داروں کے گھر میں بھی ٹی وی میں نے بہت سارے حافظ لوگوں کو دیکھا ان کے گھر میں بھی ٹی وی میں نے بہت سارے عالموں کو دیکھا ان کے گھر میں بھی ٹی وی اس پہ ہم نے محنت کرنی ہے کہ یہ ٹی وی ہمارے گھروں سے نکلے ہمارے گھروں سے ٹی وی نکلے گا قرآن کھولا جائے گا جب تک ہمارے گھروں کے اندر ٹی وی ہے تب تک قرآن نہیں کھولا جائے گا ہاں۔ جس گھر کے اندر تصویر لگی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اب جس گھر کے اندر چوبیس گھنٹے ٹی وی آن ہو وہاں پہ تو شکل ہے نا تصویر ہے نا تو وہاں رحمت کے فرشتے کہاں داخل ہوں گے اور ٹی وی کے سامنے خدایا رحم کر وہاں سے آزان ہوتی ہے یہاں سے آئی پی وہاں سے آزان ہوتی ہے یہاں سے مووی دیکھی جا رہی ہے وہاں سے مووی دیکھتا ہے بے حیائی کی مووی اور یہاں سے کہتا ہے اللہ مجھے ہدایت دے کیا ہدایت ملے گی یہاں سے غلط کام کر رہے ہو ہاں۔ تو یہ فتنے کا دور ہے اس فتنے کے دور کے اندر ہمیں ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے جو ہمارے دین کو نقصان پہنچائیں گے اس کے بعد کالج کا وقت ختم ہوگا چپ چاپ اپنے گھر آئے گھر آئے نمازوں کی پابندی کرے نماز قضا نہیں ہونا چاہے قرآن کھولے جو چوبیس گھنٹے کے اعمال ہے جو مصنون دعائیں ہیں جو ذکر و اذکار ہے ان سب کی ہم پابندی کرے مغرب اور عشاء کے درمیان ابابی کی نماز پڑھے صبح کوشش کرے تحجد پڑھا کرے اور وقت میں فجر نماز پڑھا کرے ظہر کی نماز پڑھا کرے عصر کی نماز پڑھا کرے اس کے بعد تجبیات کیا کرے ہر دن کم از کم ایک پارہ قرآن کی تلاوت کیا کرے ہر دن کم از کم دو سو مرتبہ اللہ کے نبی پہ درود بھیجا کرے استغفار کیا کرے اور ہر دن قرآن کی ایک ایک آیت کم سے کم حفظ کیا کرے زبانی یاد کیا کرے اور ہر دن پندرہ منٹ کسی اسلامی کتاب کا مطالعہ کرے کسی اسلامی کتاب کا مطالعہ کریں یہ ہمارے چوبیس گھنٹے کے معمول ہو ٹائم ٹیبل ہو کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے جیسے ٹائم ٹیبل ہوتا ہے نو بجے کالج جانا ہے چار بجے آنا ہے اب چار بجے کے بعد بھی ہم نے ٹائم ٹیبل بنانا ہے نو سے لے کر چار تک تو ہم نے کالج والوں کو دیا اب چار سے لے کر صبح کے نو بجے تک ہم نے اپنے اللہ کو وقت دینا ہے ہم نے اپنے اللہ کو وقت دینا ہے نماز پیچھے قضا ہوئی ہے ان کی عمر قضا کرے وہ نمازیں پڑھے نفل نمازوں کی پابندی کرے نفل نمازوں کی پابندی کرے ذکر و اذکار کرے حرض حرض اعمالوں کی حفاظت کرے اور اپنے آپ کو بدعات شرک جو اس زمانے کے اندر بیماری پھیلی ہے جو بیماری پھیلی ہے اس زمانے کے اندر کشمیر میں زیادہ ان شرک و بدعات سے اپنے آپ کو بچائے فرمایا ایک بندہ اسی سال عبادت کرے اور اس نے شرک بدت کیا وہ بھی ایک اسی سال کی عبادت ضائع تباہ اور برباد ہو جائے گی ہاں جو شرک کرنے والا ہوتا ہے یہ مشرک ہے یہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا اگر اس نے گناہ کیے ہو لیکن شرک نہ کیا ہو لیکن اللہ کے سامنے کسی اور کے سامنے نہ جھکا ہو کسی کو حاجت مند کسی کو مشکل خوشا نہ سمجھا ہو یہاں سے کتنے بھی گناہ کیے ہو تو ان گناہوں کی سزا یہ اٹھائے گا لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا لیکن اگر یہ شرک کرے گا پھر اس نے یہاں سے کتنے بھی اعمال کیے ہو نا یہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا یہ شرک اس کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے رکھے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے یہ جو اس وقت شرک کی بیماری کہ اللہ کے ذات و صفات میں شریک کرنا ہم کہتے ہیں اللہ کے بغیر ہم اور کسی سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں میں تو کہتا ہوں حدیث آیا ہے کہ اللہ پاک کے بغیر کسی اور کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے اللہ کے بغیر کسی اور کی قسم کھانا بھی شرک ہے یہ تو قسم ہے کسی اور کی قسم کھانا بھی شرک ہے اور اللہ کے بغیر کسی اور سے مدد مانگیں گے تو کیا یہ شرک نہیں ہوگا ہاں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اولاد دینے والا اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ مغفرت کرنے والا اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ اللہ کرتا ہے اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا انبیاء بھی اللہ کے محتاج ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا تھا تم بھی اللہ سے مانگو کبھی اللہ کے نبی نے صحابہ نہیں صحابہ سے یہ نہیں کہا مجھ سے مانگو میرے سامنے سجدہ کرو اللہ کے نبی نے توحید بیان کی صحابہ نے توحید بیان کی وہ خالی اللہ سے مانتے تھے اللہ سے مانگتے تھے اور ہمارے جو یہاں بزرگان دین آئے جن کے آج مزار بنے ہیں یہاں کشمیر میں یہ بھی توحید والے تھے یہ بھی اللہ سے مانگتے تھے انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا یہ جو بعد والے لوگ آئے نا انہوں نے ان سے مانگنا شروع کیا اور کل قیامت کے دن یہ ہمارے ہمارے گرے بان کو پکڑیں گے کہیں گے ہم تو اللہ سے مانگتے تھے ہم نے تو توحید بتائی تم نے ہم سے مانگنا کیوں شروع کیا کہ خالی ایک در ہے اللہ کا در ہے وہی سے ملے گا اگر اللہ کے در سے دکا ملا اگر وہاں سے نہیں ملا پھر در در کے دکے لگیں گے اور کسی در سے نہیں ملے گا دینے والا اللہ ہے لا کلمہ یہی ہے لا پہلے ہر ایک چیز سے انکار کرو ہر ایک چیز پہ تلوار لگاؤ ہاں ہر ایک چیز سے انکار کرو نہیں کوئی نہیں میرا ماں باپ مجھے پالنے والا نہیں پالنے والا اللہ ہے نو مہینے ماں کے پیٹ میں وہاں کس نے کھلایا اللہ نے میرا ماں باپ مجھے کھلاتا نہیں ہے یہ تو ایک ذریعہ ہے کھلانے والا اللہ ہے سورج کا نکالنے والا اللہ ہے دن کو لانے والا اللہ رات کو لانے والا اللہ زمین کو بچھانے والا اللہ آسمان کو چھت بنانے والا اللہ اس زمین پہ پہاڑوں کو گھاڑنے والا اللہ ہے یہ ہمارے یقین اللہ ہمارے ہر ایک چیز سے انکار کرے دوائی میں شفا نہیں دوائی کھانا سنت ہے لیکن یہ یقین رکھنا دوائی میں شفا ہے یہ کفر ہے شفا اس دوائی میں اللہ ڈالتا ہے اللہ چاہے دوائی میں شفا اللہ چاہے تو دوائی سے شفا اٹھا لے اللہ چاہے تو درخت کے پتے میں شفا رکھے مثالان نبی علیہ السلام بیمار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا فلاں درخت کے پاس وہاں سے پتہ اتار خالی شفا ملے گی موسا گئے پتا اتارا کھایا شفا مل گئی تو اللہ پاک چاہے تو درخت کے پتے میں شفا رکھے اللہ پاک چاہے تو دوائی سے شفا اٹھا لے اس کو کوئی روکنے والا نہیں